جہاد کے یہ معنی بھی ہے جہاد کے وہ معنی بھی ہے جہاد کا فلاں معنی بھی ہے اپنے بچے کو جا کے آئس کریم کھلانا یہ بھی جہاد ہے ایک بیوی کے بعد دوسری پالنا وہ بھی جہاد ہے پتھر اٹھانا بھی جہاد پتھر مارنا بھی جہاد فلاں بھی جہاد اللہ کے بندوں مان لیا سب کچھ جہاد ہے مجھے وہ جہاد کر کے دکھاؤ جس کے لیے رب نے ساڑھے چار سو آئے نازل کی مجھے وہ جہاد کر کے بتاؤ جب مدینہ کی گلیوں میں آقا کہتے تھے جہاد جو مانا صحابہ سمجھتے تھے اس مانے والا جہاد کر کے بتاؤ کوئی صحابی غلط چھامی کے شکار نہیں ہوتا تھا تعویل کا شکار نہیں ہوتا تھا سب تلواریں لے کے آتے تھے وہ جہاد بتاؤ جس میں عزت ہے وہ جہاد بتاؤ جس میں غیرت ہے وہ جہاد بتاؤ جس میں شجاعت ہے وہ جہاد بتاؤ جو امت مسلم کلمہ کا محافظ ہے وہ جہاد بتاؤ جس میں خون بہتا ہے رب راضی ہوتا ہے وہ جہاد بتاؤ جس کے لیے ہورے آسمان اول پہ آتی ہے مشاہدہ کرتی ہے وہ جہاد بتاؤ جس میں گلا کٹنے والے کو رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے